سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کو کیونکہ اپنے بندوں سے بندیوں سے بے انتہا محبت ہے اس لیے جب کوئی بندہ یا کوئی بندی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی فوراً سزا نہیں دیتے بلکہ اس کے گناہ پر پردے ڈال دیتے ہیں اس کی عزت بھی باقی رہتی ہے اس کو روزی بھی ملتی رہتی ہے اس کی صحت بھی باقی رہتی ہے اگر یہ انسان عقل مند ہے سمجھدار ہے تو اسے احساس ہوتا ہے میں نے گناہ کیا پھر بھی اللہ نے مجھے بے عزت نہیں کیا مجھے ذلیل نہیں کیا میری روزی بند نہیں کی مجھ کو بیمار نہیں کیا اور اس کی شرافت کا تقاضا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور گناہ سے توبہ کر لیتا ہے کہ اللہ کیا کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں اللہ اپنی نعمتیں نہیں بند کر رہے اللہ مجھے ذلیل نہیں کر رہے اللہ مجھے بے عزت نہیں کر رہے اور میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں میں گناہ کر رہا ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور وہ جلدی سے توبہ کر لیتا ہے اور جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن اگر اندر وہ شرافت نہیں ہے جو انسان کو اس توبہ پر آمادہ کرے تو وہ کچھ دنوں تک تو ڈرتے ڈرتے گناہ کرتا ہے پھر اس میں ڈٹائی آ جاتی ہے پھر اس کے اندر بے حسی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ سب کہنے کی باتیں کچھ نہیں ہوتا گنا سے واقعی کچھ ہوتا تو اب تک ہو گیا ہوتا میں تو اتنے دنوں سے گنا کر رہا ہوں میں تو اتنے دن سے یہی کر رہا ہوں مجھے تو اور ترقی مل رہی ہے میری تو دولت میں اضافہ ہو گیا میرے تو کاروبار میں اضافہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کے دل سے یہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں گنہ گار ہوں میں کوئی غلطی بھی کر رہا ہوں بلکہ وہ گناہوں کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے کوئی روکے ٹوکے تو اسے برا لگتا ہے کہ یہ کیوں ٹوکتا ہے کیوں روکتا ہے میری زندگی ہے میں جیسے چاہوں گزر میرا اپنا معاملہ ہے میں جو چاہوں تو جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ بے حص ہو گیا ہے اب اس کے اندر سے گناہوں کی حص ختم ہو گئی ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ان گناہوں کے مواقع اور کھول دیتے ہیں راستے ہموار کر دیتے ہیں اور جب وہ ان گناہوں میں بالکل ڈوب جاتا ہے اور اللہ کو بھول چکا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے رہے ہیں ان نعمتوں کو وہ اپنا حق سمجھنے لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں مجھے تو یہ ملنا ہی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دم سے پکڑتے ہیں اور جب پکڑتے ہیں تو کہیں سے نکلنے کا موقع نہیں چھوڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی حضرات صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا وہ اپنے شاگردوں کو بتلاتے تھے اور قرآن پاک کے حوالے سے بتلاتے تھے کہ دیکھو اگر تم گناہ کر رہے ہو اور مسلسل کر رہے ہو اور اللہ تم کو اپنی نعمتیں بھی دے رہے ہیں تو یوں سمجھ لو کہ اب تم خطرے میں آ چکے یہ بہت بڑی خطرے کی نشان ہے اگر تم گناہ کرتے ہو چوٹ لگ جاتی تم گناہ کرتے اور پکڑ آ جاتی تم گناہ کرتے اور مصیبت آ جاتی ہے اور اس پکڑ کے نتیجے میں تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے یہ کیا ہوا میں نے یہ غلطی کی مجھے یہ سزا ملی اور توبہ کر لیتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم سے اللہ کو بہت محبت ہے تم سے اللہ کو بہت پیار ہے اللہ تم کو بچا کر رکھنا ہیں تم نے گناہ کیا اور کوئی پکڑ نہیں بھی آئی تو جلدی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ ابھی اللہ مجھے توبہ کا موقع دے رہے ہیں اور اگر تم نے گناہ کیا اور اللہ نے اپنی نعمتیں اور بڑھا دی اللہ تو پھر سمجھ لو کہ بس اب ڈھیل شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اصول بیان کیا ارشاد فرمایا وہ عید اردنا انہلی کا کریتن جب ہم کسی بستی کو کسی آبادی کو یا اس آبادی میں رہنے والے لوگوں کو کسی قوم کو کسی خاندان کو برباد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں امرنا مترفیہ ففسقو فیہا تو ہم اس کے مالداروں کے دل میں ڈالتے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ سود کھاتے ہیں وہ رشوت لیتے ہیں وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ بےمانی کرتے ہیں یا وہ پیسے کو اپنا حق سمجھ کر جیسے چاہتے ہیں ویسے لٹاتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتے اس وقت تو ان کو اپنی ساری تکلیفیں یاد آتی ہیں اور اپنی جھوٹی انا کے لیے اپنی شان کے مظاہرے کے لیے وہ بے ضرورت فضول دولت لٹاتے ہیں یہ سب کچھ شامل ہے اس فسق میں اذا اردنا ان لکھا کریت امرنا مترفیحہ کہ جب ہم کسی بستی کو برباد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم اس کے دولت مندوں اور اس کے مالداروں اور کشادگی سے زندگی گزارنے والوں کے دل میں ڈالتے ہیں ففس حقوفی اور وہ اس میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں فحق علیہ القول اور پھر ہم نے ایک مقدار مقرر کی ہوتی ہے جب اتنے گناہ ہو چکیں گے تب ہم پکڑ کریں گے جب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں گناہ اور اللہ کا حکم پورا ہو جاتا ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا تو ہم پوری پوری بستیوں کو تباہ کرتے ہیں قوموں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے علاقوں میں بھی ہوتا ہے ملکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بستیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے خاندانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے افراد کے ساتھ بھی جلدی پکڑ نہیں کرتے اللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو پکڑ آ جانے کے بعد بھی توبہ نصیب ہو جائے جو جلدی سے اپنا جائزہ لے لیں جو دیکھیں کہ کیا کیا غلطیاں ہوئی اس لیے کہ دیکھیں اللہ جلدی سزا نہیں دیتے اور جب سزا شروع کر دیتے ہیں جلدی واپس نہیں دیتے لیکن اگر توبہ نصیب ہو گئی تو جلدی سزا واپس نہ بھی لی اللہ تعالیٰ نے تب بھی کم از کم آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی سزا سے تو بچ جائیں گے دنیا کا ایک چکر گھومتا ہے جب اللہ نعمتوں کا چکر گھماتے ہیں وہ پورا گھومتا ہے بیچ میں نہیں رکتا پھر جب اللہ سزا کا چکا گھماتے ہیں وہ پورا گھومتا ہے بیچ میں نہیں رکتا بسا اوقات کوئی ایک اللہ کا بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے نسلیں اس کی برکت سے فائدہ اٹھاتی ہیں کئی کئی نسلوں کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کوئی ایک اللہ کا نام فرمان ہوتا ہے نسلیں اس کی سزا بھگتتی ہیں ایک مرتبہ تشریف لائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتفاق سے ایک روٹی کا ٹکڑا زمین میں پڑا رہ گیا کسی نے جان بوجھ کے نہیں ڈالا لیکن حضور تو ہر موقع پر تربیت فرماتے دیا آپ نے فوراً وہ روٹی اٹھائی اس کو صاف کیا سوکھی ہوئی روٹی رویل بھی سوکھی اس کو صاف کیا اس میں جو مٹی لگی تھی اس کو جھاڑا اور جھاڑ کر آپ نے اس کو کھایا یوں نہیں وہ تکبیر کی طرح کی جو نیچے گر گیا اس کو بھیج دیا یہ تو ایسے تکبر کا طریقہ بدلے گا ہاں کوئی ایسی چیز گر گئی جس میں ایسی گندگی لگ گئی یا وہ صاف نہیں ہو سکتی تو پھر اس کو احتیاط کے ساتھ کسی ایسی جگہ کونے میں ڈال دیں کہ اب یہ ہمارے کھانے کے قابل تو نہیں رہ گیا لیکن اللہ کی کوئی دوسری مخلوق کھا لے کوئی جانور کھا لے چیوٹیاں کھا لے درمیان میں مجھے ایک اور واقعہ ایسا گیا ہاں، غالباً مفتی شفیع صاحب کا واقعہ ہے جبی صاحب جو بہت مشہور عالم بہت بڑے مفسر محدث فقی گزرے معارف القرآن جن کی بہت مشہور تفسیر ہے ان کی ابتدائی جوانی تھی دارالعلوم دیوبند میں مدرس ہو چکے تھے لیکن تھے بالکل نوجوان ہونہار عالم دارالعلوم دیوبند میں ایک اور استاذ تھے میاں اصغر حسین صاحب بہت اونچی نسبت کے حامل تھے اور بڑے صاحب کشف تھے ایک زمانے میں میاں اصغر حسین صاحب سورت کا ایک مدرسہ ہے راندیر میں جامعہ حسینیہ اس میں بھی مدرس رہ چکے تھے تو چونکہ وہاں حضرت رہ چکے تھے تو گجرات والوں کو ان سے بڑی محبت اور عقیدت تھی تو دارالعلوم میں اس زمانے میں جو گجراتی طلبہ ہوتے تھے وہ حضرت کے بہت قریب ہوتے تھے کچھ تو ایسے تھے جو یہاں کے شاگرد تھے راندے کے ان کے شاگرد نے گجرات میں مجھ کو یہ قصہ سنایا جو میرے لیے بہت بڑے تھے بہت بزرگ تھے پرانے تھے لیکن وہ تھے میاں صاحب کے شاگرد انہوں نے سنایا کہ جب ہم لوگ دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو ایک دن ہم دو دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کام کرتے ہیں امتحان کی تیاری کرنی ہے رات میں دیر دیر تک پڑھنا ہوگا تو زمین میں بیٹھ کر پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے پیر دکھنے لگتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایک ٹیبل دو کرسی خرید کر لاتے ہیں اور اس میں بیٹھ کر امتحانات کی تیاری کرتے پھر یہ لوگ جایا کرتے تھے اثر کے بعد میاں صاحب سے ملاقات کرنے کے یہ مشورہ ان کا ہوا ایک دن پہلے دارڈ کے اندر اب وہ گئے میاں اکبر حسین صاحب کے پاس جا کے بیٹھے تو حضرت نے فرمایا چند دنوں کے لیے ٹیبل کرسی خریدنے کی کیا ضرورت ہے دیکھو یہ ٹیبل ہے یہ کرسیاں ہیں ذرا ان کو اچھی طرح جھاڑ لو بول لو لے جاؤ جب کام ختم ہو جائے تو اللہ شخصیت تھی یوں کہتے ہیں ایک دن ہم حضرت کے پاس ملنے کے لیے کیا رہے تھے لرڈوں سے جب نکلے آپس میں کچھ ہنسی مذاق کر رہے تھے جیسے نوجوان طلبہ کرتے ہیں ایک نے دوسرے سے کہا بھائی یہ سب باتیں مت کرو بڑے میاں کے پاس جا رہے ہیں نا انہیں پتہ چل جاتا ہے جیسی پہنچے مجلس لگی ہوئی تھی جو لوگ بیٹھے سلام کیا حضرت نے جواب دیا وعلیکم السلام پہ مسکرا کے فرمایا بھائی ہمیشہ پتہ نہیں چلتا کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں تو پتہ چل بھی جاتا ہے خود ہمیشہ پتہ نہیں چلتا کبھی کبھی اللہ یعنی یہ کوئی انسان کا ذاتی وصف نہیں ہے کہ کسی کے پاس علم غیب اسی لیے کہتے ہیں نا انبیاء کے پاس اولیاء کے پاس علم غیب نہیں کہ علم غیب ذاتی وصف ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اللہ جس کو جتنا چاہے دے دے اللہ غیب کو جتنا علم چاہے انبیاء کرام کو دے دے اولیاء کرام کو دے دے لیکن ہم ان کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے وہ بندے ہیں بندے رہے تو میاں اصغر حسین صاحب نے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے گھر میں دعوت کی یہ اصل قصہ آپ کو سنانا تھا جب کھانے سے فارغ ہوئے اب چونکہ جو میزبان تھے وہ تو بڑے بزرگ تھے اور مہمان ان کو خود شاگرد تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت جب برتن وغیرہ اندر چلے گئے حضرت میں دسترخوان باہر جا کر جھاڑ دوں حضرت میاں صاحب نے فرمایا آپ نے دسترخوان جھاڑنا سیکھا ہے مفتی محمد شفیع صاحب جو زمانے میں پھر دار دیوبند کے مفتی اعظم بنے ہو پھر وہ مفتی اعظم پاکستان ہوئے دنیا کے چوٹی کے مفتی انہوں نے لکھا ہے حضرت نے فرمایا آپ نے دسترخوان جھاڑنا سیکھا میں نے کہا حضرت وہ تو نہیں سیکھا ہے آپ سکھا دیجئے فرمایا دیکھیے جو روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کھانے کے قابل ہیں ان کو اٹھا کر الگ رکھا جاتا ہے بعد میں کھا جائے ایسا نہیں کہ کوئی ٹکڑا چھوڑ گیا وہ ایسی لپیٹا کے لیے ہڈیاں الگ کی جاتی ہیں الگ الگ کر کے بتا یہ ہڈیاں یہ الگ جو روٹی کے ایسے ٹکڑے ہیں جو اب انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہیں ان کو الگ رکھا جاتا ہے جو روٹیوں میں ذرات ہیں دسترخوان میں ان کو الگ رکھا ہے پھر فرمایا اب دیکھیں ہڈی ایسی جگہ ڈالی جاتی ہے جہاں کتے کھا لیں روٹی کے جو ذرا بڑے ٹکڑے ہیں وہ ایسی جگہ لے جا کر ڈالے جاتے ہیں کہ کسی کے پیر کے نیچے نہ آئے بکریاں کھا لیں اور جو بالکل چھوٹے ذرات ہیں وہ میں لے جا کر چیوٹیوں کے بلوں کے پاس ڈال دیتا ہوں تاکہ چیوٹیاں کھا لیں کوئی ذرہ ضائع نہ ہونے پائے اللہ کی نعمت ہے ہمارے پیٹ میں اب نہیں جا سکتی تو اللہ کی کسی مخلوق کے پیٹ میں جائے روزی کی نا قدری سے اللہ بہت سخت سزا دیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اسے صاف کیا اور اس کو کھایا اور کھا کر فرمایا عائشہ روزی کی بہت قدر کیا کرو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ کسی قوم کی روزی بند کر دیتے ہیں تو پھر جلدی نہیں کھولتے یہ جملہ بہت اہم ہے اگر بند کر دیتے تو جلدی نہیں کھولتے بسا اوقات اللہ کا فیصلہ چلتا رہتا ہے نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ اپنے کسی بندے سے بندی سے راضی ہوتے چلے جانے اب وہ اس کی اولادیں گنا بھی کر رہی ہیں غلطیاں بھی کر رہی ہیں لیکن چلتا رہتا ہے بھائی مل رہا ہے مل مل رہا رہا ہے ہے وہ ان کی اپنی ذاتی کوششوں سے اور ان کی اپنی عبادتوں سے اور اپنی دعاؤں سے نہیں مل رہا ہوتا وہ کسی اور کی برکت سے مل رہا ہوتا ہے اور جتنے دن کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا اتنے دن تک ملتا رہتا تو اللہ جلدی پکڑ نہیں کرتا لیکن جب پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں پھر انسان جتنا پڑاتا ہے اتنا الجھتا جاتا ہے چونکہ وہ گناہوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے نا تو وہ اللہ کی پکڑ کو پکڑ تو سمجھتا نہیں وہ اپنی کوششوں سے اپنی تگڑم بازیوں سے اپنی چالاکیوں سے اپنی چال بازیوں سے اپنی دھوکے بازیوں سے اس پکڑ سے نکلنا چاہتا ہے اور جتنی کوششیں کرتا ہے جتنا الجھتا جاتا ہے جیسے جال میں مچھلی پھنستی ہے جتنا تڑپتی ہے اتنا الجھتی ہے جتنا نکلنے کی کوشش کرتی ہے اتنی پھنستی چلی جاتی ہے اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بندے جو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ہم کیوں بسے اور پھر اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں ہم نے کیا کیا غلطیاں کی کہاں کہاں کی اور سب سے پہلے سمجھے لوگ غلطی صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا ہم نے کسی کے ساتھ بےمانی تو نہیں کی یہ حقوق ہے یہ بھی بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں لیکن ہم سب سے پہلے تو اللہ کے بندے ہیں نا گناہ کسے کہتے ہیں ہمارے حضرت پیر صاحب نے بیان فرمایا ایک انجینئر صاحب تھے اور ان کے بارے میں خوب معلوم تھا ماشاء اللہ جب تک ٹیبل کے نیچے سے کوئی خاص پیغام نہ ملے اس وقت تک ان کے سامنے سے ٹیبل کے اوپر سے کوئی کاغذ کھسکتا بھی نہیں ہے اب سمجھ رہے ہیں نا مطلب بعض آپی سلام ہوتے ہیں جن کے اوپر جو کاغذ رکھا ہوتا ہے اس کو کھسکانے کے لیے نیچے سے انجن لگانا پڑتا ہے وہ نیچے کا انجن کبھی وہیں سے آتا ہے کبھی باہر سے آتا ہے کبھی مٹھائی کے ڈبے میں کچھ اور کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں کبھی کچھ کپڑا ہوتا ہے کبھی ساڑیاں ہوتی ہیں الگ الگ تحفے ہوتے ہیں معلوم کیا کیا ہوتا ہے تو وہ انجینئر صاحب وہ سب بھی لیتے تھے رشوت خور تھے جھوٹ بولتے تھے دھوکہ دیتے تھے نماز کا اہتمام نہیں کبھی دل چاہ پڑھ لیا نہیں پڑھا نہیں پڑھا حضرت پر کہا تو ہم بھی اس زمانے میں ایک کمپنی کے مینیجر ہوا کرتے تھے حضرت خود انجینئر ہیں تو دوستانہ ماحول میں جمع تھے لیکن سبھی لوگ بڑا احترام کرتے تھے اس وقت بھی حضرت حضرت نے بیٹھ کر کے موقع کو غنیمت سمجھ کر ان کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھیں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے ہم کو زندگی دی تعلیم دی صحت دی خوبصورتی دی دولت دی اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور اگر ہم سے نافرمانی ہو رہی تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے لوٹ آنا چاہیے اللہ کی طرف عدل نے فرمایا میں نے پندرہ بیس منٹ محبت کے ساتھ توبہ کے سلسلے میں ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ الفقار صاحب جان بوجھ کے تو میں نے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں انجانے میں ہو گیا وہ تو اللہ کا پور رہی میں معاف حضرت فرماتے نے میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی یا اللہ یہ رشوت لیتا ہے یہ دھوکے بازی کرتا ہے یہ بینکوں سے سود لیتا ہے دیتا ہے یہ نماز کا اہتمام نہیں کرتا یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا نام رنگوں کو دیکھتا ہے ٹی وی پر دیکھتا ہے یا ڈائجسٹ میں دیکھتا ہے یا سامنے سامنے دیکھتا ہے اور اس کے بعد ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے جان بوجھ کر تو میں نے کوئی گناہ کیا نہیں کس طرح دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے تباہ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اب یہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اللہ سب کی حفاظت کر رہے ہیں اللہ کا حکم توڑنا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنا گناہ ہے دیکھیں آپ کو ایک کارخانہ ہے یہاں تو سب کپڑے والے ہوتے ہیں زیادہ تر اچھا اگر آپ نے کسی سے اگریمنٹ کیا ہوا ہے ہم تمہارا مال آرڈر پر بنا کے دیں اب اس نے دھاگا بھیج دیا آپ کے ریم بھیج دی اور معاملہ طے ہو گیا یا اس نے آرڈر دے دیا معاملہ طے ہو گیا اتنی پک ہوگی ایسا کانا ہوگا ایسا کانا ہوگا اب بہت ساری تفصیلات تو مجھے یاد بھی نہیں رہیں گی پرانی باتیں ہو ایسا ایسا مال بنا کے رکھ آپ نے اپنی مرضی سے اس میں چیکنگ کی اگر کوئی ڈیزائن بنانا تھا آپ نے اپنی مرضی سے ڈیزائن بدل دیا جو ڈیزائن آپ کو پسند ہے وہ آپ نے بنایا اسے پوچھا نہیں اور بھیج دیا تو وہ قبول کرے گا وہ پیمنٹ کرے گا اگر اس نے کچھ ایڈوانس دیا ہوا ہے تو چڑھائی کر دے گا سب واپس لے لے اب آپ کہیں صاحب کیا گنا ہوا اتنا اچھا تو بنایا میں نے میں اچھا بنایا اپنے گھر میں رکھو میں نے جیسا کہا تھا ویسا چاہیے مجھے ہماری تمہاری وہ اچھی زندگی جو ہماری مرضی سے اچھی ہے وہ اللہ کو نہیں چاہیے اللہ نے اچھی زندگی کا ایک نمونہ ہمیں دیا ہے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لوگ سنتوں کو معمولی سمجھتے ہیں کیا چیز ہے سنت اللہ نے سیمپل دیا ہے ایک نمونہ دیا ہے ایک معیار دیا ہے اس نمونے کا نام ہے سنت رسول اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں اچھا لگتا شیطان کا طریقہ اچھا لگتا ہے تو پھر جا کر شیطان سے روزی لے پھر جا کر شیطان سے صحت لے شیطان تو جھوٹا ہے دھوکے باز ہے شیطان کا کہنا مان کر کے جو بہت دنوں تک روزی ملتی رہتی ہے بہت دنوں تک صحت ملتی رہتی ہے بہت دنوں تک عزت ملتی رہتی ہے وہ شیطان کی طرف سے نہیں ملتی وہ اللہ کی ڈھیل ہوتی ہے اللہ کو چونکہ محبت ہے اللہ سوچتے ہیں میرا بندہ ہے نہ سمجھے چلو صبح کا بھٹکا شام میں آ جائے گا شام کا بھٹکا صبح آ جائے گا جب نہیں آتا تب اللہ سزا دے اور کتنی محبت ہے سزا دینے کے بعد بھی اگر واپس آئے قبول کر لیتے پھر بھی کم اچھا ٹھیک ہے چلو اب آیا یوں نہیں کہتے اچھا اب تو سزا شروع ہو گئی اب تو بالکل نہیں قبول کرے کرے نہیں اچھا اب آتے ہو آ جاؤ حضرت یونس السلام صلی سلام کی قوم نے نافرمانی کی حد کر دی تھی اتنی نافرمانی کی اتنی نافرمانی کی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں ان سے کہہ دیا اب تم لوگوں پر تو سزا ہی آئے گی اللہ کا عذاب آئے گا وہ یہ کہتے چل دی اللہ تعالی نے واقعی عذاب کے آثار بھیج دیے حضرت یونس تو چلے گئے ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ تو آپ ذرا نے سنا ہوگا وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے پھر کچھ ایسے حالات ہوئے ان کو کشتی سے سمندر میں ڈال دیا گیا اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر جتنے دن اللہ نے چاہا اتنے دن وہ لے کر پھرتی رہی اور پھر سمندر کے کنارے لا کر کے اگل دیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر کی گرمی کی وجہ سے آپ کے جسم کی کھال اتنی گل گئی تھی اتنی نرم ہو گئی تھی کہ آپ کو بہت احتیاط کی ہوا فل بیڈ ریسٹ کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگا دیا فوراً ایک بیل لوکی کی بڑے بڑے پتوں والی ہو گئی جس کے سائے میں آپ رہے اور جنگل کی گرنی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وہ آتی اور وقت پر آپ کو دودھ پلا کے چلے جاتی جتنے دن تک آپ کو آرام کرنا تھا اس طرح آپ نے آرام کیا ضرور کر کے لیکن ادھر قوم کے ساتھ کیا ہوا عذاب آ گیا کالج کالج بادل آئے آندھی کے ساتھ پتھروں کے ساتھ جو قوم نے دیکھا تو وہ تو گھبرا گئے لو یونس تو چلے گئے ہم سے ناراض ہو کر اور جس عذاب سے ڈراتے تھے وہ عذاب آ گیا بس انہوں نے تو رونا شروع کر دیا اور اللہ سے مانگنا اللہ سے معاف کر دیجیے اللہ اب ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں اب کبھی ہم غلطی نہیں کریں گے اللہ فرماتے ہیں وہ دس بیس لوگ نہیں تھے ایک لاکھ لوگ تھے اللہ نے آداب بٹا دیا چلو ٹھیک ہے میرے ہی کو ہیں میرے دوستو اللہ دروازہ کھلا رکھتے ہیں اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے لیکن پکڑ شروع ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو کچھ وقت تک دروازہ کھلا رہتا ہے اس کے بعد اللہ دل پر مہر لگا دیتے ہیں واپس آنے پر ابھی بھی قبول کر لیں گے لیکن پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں اب اس کو واپسی نصیب نہیں ہوگی اب یہ آئے گا ہی نہیں واپسی تو جب تک توبہ کا خیال آئے جو سمجھیں ابھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک معافی مانگنے کا خیال آئے ہم جو سمجھیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل پر بہت نہیں لگائی جلدی سے معافی مانگ لے اور جو سمجھے ہمیں تمام گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور گناہ چھوڑنا ہے اور گناہ کسے کہتے ہیں اللہ کا حکم توڑنے اور نبی کا طریقہ چھوڑنے کو گناہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے ہمیں مر کر اللہ کے بعد واپس جانا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے ہمیں اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنی ہے اور اگر حالات آ جانے کے بعد بھی کسی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں ہے تو پھر حضور کے رب کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا دے پھر حضور کے خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا بنا لے اور اس کے پاس جائے اس سے زندگی کی باتیں اور مر کر اس کے پاس جائے کوئی اور کو رب نہیں ہے رب تو ایک ہی ہے تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہمیں زندگی اللہ کی مرضی سے جینا ہے اور اللہ کی مرضی وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے بہت کڑوی بولی آسانی سے نہیں اترتی لیکن اس کو اتارے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے آدھا بٹا لیا اب حضرت یونس کی قوم بے چین رو رہے مانگ رہے اللہ عذاب تو ہٹا لیا لیکن اب ہم آپ تک پہنچے کیسے کوئی رہبر نہیں ہے کوئی رہنما نہیں ہے یونس تو ناراض ہو کے چلے گئے اللہ بھیج دیجیے رہبر رہے مانگتے مانگتے ایک دن دیکھا حضرت یونس علیہ السلام چلے آ رہے ہیں جس قوم سے ناراض ہو کر کے تھے اس قوم نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور پھر سیدنا یونس علیہ السلام والسلام نے ان کی تربیت فرمائی اور وہ نہایت اعلیٰ درجے کے ایمان والے بن گئے چلو ہماری جن برائیوں سے ناراض ہو کر اللہ کی رحمت ہم سے روٹی ہے ہم سچی توبہ کریں اور پھر اللہ کے دین کا استقبال کریں اللہ اپنا دین بھیج دیجیے ہم اپنے سینے کے دروازے کھولتے ہیں ہم اپنے دل کے دروازے کھولتے ہیں ہم اپنے گھر کے دروازے کھولتے ہیں اللہ ہم آگے بڑھ کر آپ کے دین کا استقبال کریں گے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استقبال کریں گے اللہ بھیج دیجیے اپنا دین ہم گناہوں کو نکال کر دیکھتے اپنے گھر سے جھاڑو لگا کر گناہوں کو اپنے گھر سے نکالنا پڑے گا گناہوں کے آلات گناہوں کے اسباب گناہوں کے ذرائع ان کو نکال کر دیکھنا ہوگا اور اگر ہماری غلط تربیت کی وجہ سے ہماری اولادیں گناہ کرتے کرتے جوان ہو چکی ہیں اور اب ہمارے سمجھانے سے نہیں مانتی تو ان کے گناہوں کی سزا ہمیں ہی بھگتنی پڑے گی دنیا میں بھی بھگتنی پڑے گی آخرت میں بھگتنی پڑے گی ان کو گنہگار تم نے بنایا وہ تو بھگتے تھے اس لیے کہ وہ سمجھدار ہو چکے وہ کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے ڈھیل دینے کی وجہ سے یا ہم نے بیٹھ بیٹھ کر ان کے ساتھ گنا کیے خوب وی دیکھے بیٹھ بیٹھ کے ان کے ساتھ خوب نام حیرموں کو دیکھا ہے بیٹھ بیٹھ کے ان کے ساتھ اب جب منع کریں تو بچے کہتے ہیں ابا اب تک تو کرتے تھے اب کیوں منع کر رہے ہیں تو پھر یوں سمجھے آسان نہیں ہے اس کی پکڑ سے بچ جانا بہت رونا پڑے گا بہت اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل دے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ جائیں اس مصیبت سے کوئی کھیل تھوڑی ہے کوئی تماشا تھوڑی ہے ہم جو چاہیں کرتے رہے اور ہمارے اللہ اتنے مجبور ہیں ہم کہتے ہیں بس کیجیے اللہ نے معاف کر دیجیے اور اللہ کا ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو معاف کر دیتے ہیں اس سے زیادہ تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے جیسے ہم کسی فقیر کو تھپڑ لگائیں اور بعد میں کہیں معاف کر دو تو وہ بیچارہ زبان سے کہے یا نہ کہے دل سے کہے گا بھائی میں معاف نہ کروں تو اور کر کے کیا سکتا مجھے تو کل بھی آپ ہی کے در پر آنا ہے مجھے تو پرسوں بھی آپ کے در پر آنا ہے مجھے رمضان میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے مانگنے بھی آپ ہی کے پاس آنا ہے مجھے عید میں چپل کے پیسے مانگنے بھی آپ ہی کے پاس آنا ہے میرے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو مجھے دوا کے پیسے بھی آپ ہی سے مانگ کر آنا ہے آپ محبت سے دو تب بھی آپ کے در پر آنا ہے آپ تپڑ مار کر دو تب بھی آپ کے در پر آنا ہے اس لیے سوائے معاف کرنے کے میرے پاس راستہ کیا ہے کیا ہم اللہ کو ایسی مجبور سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے کرتے رہے پھر اللہ سے اللہ معاف کر دیں گے اور بس اللہ مجبور ہے کہ معاف کر دیں ایک مرتبہ مجھے یاد نہیں ہے غالباً حرم پاک میں مکہ مکرمہ میں تھا یا مدینہ طیبہ شاید مکہ مکرمہ کا وقت اور مغرب کی نماز کے بعد کچھ خاص موقع تھا وہاں امام صاحب نے تقریباً دس منٹ کی ایک تقریر کی جس نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ سے باقی ماں کو استر اور پھر جو کہا کہ دیکھو اگر گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ نہیں ہے تو تمہارا یہ استغفار مذاق ہے ایسے استفار سے استفار کرنا چاہیے استفار کہتے ہیں معافی مانگنے کو اللہ سے یہ کہنا کہ اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر دیجیے فرمایا اگر تم استفار کرو اور فضائل خدا استقبال کے کہ استغفار پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تکلیفیں دور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتے ہیں اللہ روزی کے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں لیکن انہوں نے سمجھایا کہ استغفار کہتے کسے استغفار اسے کہتے ہیں کہ واقعی تم اپنے گناہوں کو یاد کرو اپنے کو گنہگار سمجھو اور ندامت کے ساتھ اللہ سے عہد کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا اور گناہ بھی کر رہے ہیں اور تصویر کی طرح استغفار پڑھ رہے ہیں حدیث میں ہے نا استغفار پڑھو مسائل حل ہوتے ہیں استفان پڑھو تو مسائل حل ہو جائیں گے تو اللہ اتنے مجبور ہے کہ ہم نافرمانی کرتے رہے اور اللہ مسائل حل کر دے تو پھر انہوں نے فرمایا ایسے استغفار سے تو خود اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ بہت دنوں تک ڈھیل دیتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے جن گناہوں میں اللہ ڈھیل دیتے ہیں انہی میں پھنساتے ہیں دیکھیے فرعون کو اللہ نے کتنے دن تک ڈھیل دی تھی ایسا غرور تھا اس کو اپنی حکومت پر ایسا ناز تھا اس کو اپنے ملک پر جب سلیدہ موسا علیہ السلام وسلم اس کو سمجھانے کے لیے آئے تو اس نے اپنے دربار میں کہا تھا یہ دو کوڑی کا حقیر انسان میں کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن کے الفاظ سے قریب تر مفہوم عرض کروں اس نے کہا تھا اب هو الگ یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ذلیل انسان یہ بے حیثیت انسان جس کے پاس اقتدار نہیں ہے جس کے پاس دولت نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا ولا یکا تو یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا حضرت موسا علیہ کی زبان میں لوگ تھی نا اب حضرت موسا تو بنی اسرائیل کے فرد تھے نہ دولت تھی نہ حکومت تھی نہ کوئی طاقت تھی نہ کوئی فورس تھی وہ کہہ رہا ہے دو کوڑی کا آدمی بے حیثیت آدمی کوئی ایک بھی سپورٹر نہیں کوئی ایک بھی اس کا ووٹر نہیں کوئی ایک بھی اس کی بات سننے والا نہیں اور چلو اور کچھ نہیں تھا کم از کم بات ہی کرنی آتی ہو اس کو تو بات بھی کرنی نہیں اور پھر اس نے بڑی شان سے کہا تھا میں علی سلی ملک کو مصر ہوں بھی انہار و تجری منتا تم لوگ دیکھتے نہیں میں پورے مصر کا مالک ہوں کتنی شاندار میری حکومت ہے کتنے شاندار باغات ہیں مصر میں کتنا شاندار پانی کا انتظام ہے کیسی نہریں جاری ہیں کیسے ہم نے دریائے نیل کو ایک ایک کھیت اور ایک ایک باغ تک اس کے پانی کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے اور اس کی وجہ سے کتنی عمدہ کھیتی ہوتی ہے یہ میرے مقابلے میں آیا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کی اس کی بات مانوں اس کا کہنا مانوں ارے اس کو میرے دربار میں آ کر کے میری نوکری کرنی چاہیے جس ناز تھا اس کو جتنا ناز تھا نا اس کو پانی پر وہ انہار اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تجھے پانی میں ہی ڈوبر کے ماروں گا اس پانی میں نہ صحیح دریائے نیل تو مصر کے اندر بہتا تھا اللہ نے تو اس کو بہرے پل میں ڈبایا لیکن ڈبایا تو پانی نہیں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت عظت علیہ السلام کو کہ آپ اپنی قوم کو لے کر روانہ ہو گئے اور روانہ ہو گئے یہ جو نشہ تھا طاقت کا اچھا یہ ہمت میری اجازت کے بغیر نکل گئے کیا طاقت ہے ان کے پاس کون سی فوج ہے ان کے پاس کون ان کی عبادت کرے گا چلو فوج پر حکم دیا چلو اب ان سب کو گھیر کریں کو ختم کرے وہ چاہتا تو سوچتا چلو چلے گئے تو چلے گئے جائیں گے جائیں گے بھٹکیں گے کہیں جائیں گے ڈوب مریں گے کہیں جنگل میں جا کر بھٹک کر مر جائیں گے بے ظاہری حالات میں تو یہ فیصلہ ہو سکتا نہیں جائیں گے پیچھے جائیں گے اسے معلوم نہیں تھا میں پیچھے جا نہیں رہا ہوں مجھے کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے چل اب تیرا وقت آ گیا بڑی سہجھ ان کے پاس اسلحہ نام کی کوئی چیز نہیں رکھی نہیں سکتے ان پر تو آ گئی ان کے تو گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے جب چاہتے پولیس والے آتے فوجی آتے ان کے گھروں کی تلاشی لیتے نگرانی کرتے وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اب جب ان لوگوں نے دیکھا تو گھبرا گئے انڈا لگو تو رکھو موسا اب تو ہم پھنس گئے سامنے سمندر ہے پیچھے فرون لشکر ہے اور واقعی صورت حال یہ کہ حضرت موسا نے فرمایا پریشان مت ہو میں خود سے تھوڑی آیا اللہ کے کہنے پر آیا اور اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پار کرنے کا بچانے کا جس اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا وہ میرے ساتھ ہے کل مریا اور اپنی سیاحتی بالکل نہیں ایسا نہیں ہوگا جیسا تم سمجھ رہے ہو اطمینان رکھو اپنے دلوں کو مطمئن رکھو میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دکھائے گا کہاں سے دکھائے گا سامنے پانی ہے کشتی ہے پھر ان کا لشکر ہے سمندر کے کنارے کنارے کئی دن یا کئی ہفتے کا سفر کرتے تو آگے خوشی ملتی جہاں سے بعد میں نہر سوئی بنائی گئی لیکن وہاں تک جانے کا موقع تھا آپ کی ہو جائے لیکن حضرت سلاد کا دل مطمئن ہے اللہ کے حکم پر آئے اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم اللہ کے حکم پر کام کریں اللہ نے کہا مجھے یاد کرو نماز کی پابندی کرو گناہوں کو چھوڑو ایمانداری سے کام کرو امانت داری سے کام کرو رشوت سے بچو سود سے بچو خوب یاد رکھو اللہ کا فیصلہ ہے ہماری آنکھیں جھوٹ دیکھ سکتی ہیں ہمارے کان جھوٹ سن سکتے ہیں ہماری زبانیں جھوٹ بول سکتی ہیں اللہ کا فیصلہ جھوٹا نہیں ہو سکتا سودی قرضہ لے لے کر جو کاروبار کیا جاتا ہے چاہے وہ جتنا پھلتا پھولتا نظر آئے اس کا انجام صرف تباہی ہے صرف تباہی تباہی اللہ اللہ سود کو مٹاتے ہیں صدقات اور صدقات کو بڑھاتے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی اللہ ہمیں ایسا اعتماد ایسا توقع فرما دے ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے راستہ نظر آئے یا نہ نظر آئے اللہ راستہ دکھائیں گے اور پھر واقعی اللہ راستہ دکھا دیں اندھیرے میں روشنی کا انتظام کرتے ہیں بند راستوں کو کھولتے ہیں بند دروازوں کو کھولتے ہیں اگرچہ شروع میں دروازے بند نظر آتے ہیں لیکن بعض جگہوں پر کانچ کے دروازے ہوتے ہیں نا ان میں ایسا لیزر سسٹم ہوتا ہے اب اگر دور کھڑا ہو کوئی اور انتظار کرے ابھی اسی ہفتے کی بات ہے ہم مدراس ایئرپورٹ پہنچ رہے ہال میں آئے اب ایئرپورٹ کا نیا حصہ بنا ہے اس میں بہت چوڑی کشادہ لمبی گیلری بنائی جس میں دو جگہ گیٹ لگے ہوئے استنجا جاگتوں کے لیے جانا تھا چلے گئے استنجاگتوں سے ہوئے آگے جگہ راستہ بند ہے جانے والے جا چکے تھے راستہ بند ایک مرتبہ تو خیال اللہ راستہ بند ہو گیا جائیں گے کسی لیکن پھر اچانک غور سے دیکھا سمجھ میں تو آٹومیٹک گیٹ ہے وہاں تک پہنچے کھل اس سے آگے کا دروازہ بھی بنتا جب اس کے قریب پہنچے کھل گیا اب اگر کوئی کھڑا ہو کے سوچے کھلے گا تو جاؤں گا تو قیامت آ جائے گی نہیں کھلے گا تم جاؤ گے تو کھلے گا کھلے گا تو جاؤں گا تو کبھی نہیں کھلے گا اللہ کہتے میرے باتوں پر بھروسہ کرو کرو کام بڑھو آگے میں راستہ کھولوں گا اور تم کو اللہ پہلے راستہ کھولیے پھر میں آگے بڑھوں گا کھڑے رہنا پھر نہیں کھولوں گا حضرت موسا سلاد دیکھ رہے آگے سمندر ہے پیچھے بھرو کا لشکر کرے اور اطمینان ہے نہیں نہیں میں نے اللہ کا حکم پورا کیا میں آگے بڑھوں گا اللہ راستے کھولیں گے کیسے بولیں گے مجھے نہیں معلوم اللہ کا اللہ نے فرمایا موسا سمندر پر لاٹھی مار اکل کہتی سمندر پر لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا پانی پر لاٹھی مارنے سے کیا ہوگا ارے کسی جگہ تاک کے بیٹھ جاؤ فرون قریب آئے تو اس کے سر پہ لاٹھی مارو وہ مرے گا تو باقی فوج بھاگے گی لیکن نہیں عقل کچھ بھی کہے حضرت نو سا کو اللہ کا حکم پورا کرنا تھا اور انہوں نے اٹھایا پوری طاقت سے سمندر پر لاٹھی مار ہمارے جیسے عقل مند لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں سب چیز ہے مقابلہ کرنا چاہیے براؤن کا اس کے لشکر کا کم از کم اپنے ساتھیوں سے سب بھائی سب لوگ اپنے اپنے ڈنڈے نکال لو اور کچھ نہیں ہے تلوار نہیں ہے نیزا نہیں ہے بھالا نہیں ہے تو کیا ہوا اپنے اپنے ڈنڈے نکال لو جس کے پاس اینٹ پتھر ہو وہ نشانہ تاک کر کے کوشش کرو فرعون کے یا حامان کے یا کسی بھی بڑے سپہ سالار کے سر پہ پڑے دو چار کا سر بھولو نہیں خود باقی لیکن حضرت موسا علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں موسا سمندر پر لاٹھی مارو اور ڈایا لاٹھی مارو ہم بندے ہیں ہمارا کام پورا کر پورا کریں ایسی لٹی ماری اللہ فرماتے ہیں فن کل العظیم وہ اللہ جو سمندروں پر پانی کو برف بنانے پر قادر ہے وہ اللہ جو ہمارے فریزر میں ہمارے ہاتھ سے رکھے ہوئے پانی کو برف بنا دینے پر قادر ہے جمع دینے پر قادر ہے وہ اللہ اپنی قدرت سے سمندر کے پانی کو لمحوں کے اندر برف بنا کر دیوار بنا کے کھڑا کر دے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے ہمارے گھر میں جو ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی کی قدرت سے ہوتا ہے نا ہمارے فریزر میں جو پانی جمتا ہے وہ بھی تو اللہ ہی کی قدرت سے جمتا ہے پہاڑوں کے اوپر جو برف جمتا ہے وہ بھی تو اللہ ہی کی قدرت سے جمتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کو برف بنا بنا کر دیوار بنا کر کھڑا کر دیا تو راستہ سوکھا ہوا چلو روسا قوم کو لو نکل جب فرعون نے یہ دیکھا تو گھبرا کیوں دل تو پہلے بھی ڈرتا تھا موسا اللہ کے نبی ہیں وہ تو حکومت کا چکا چسکا تھا نا کیسے چھوڑوں اب اس نے دیکھا بھائی یہ تو اللہ کی قدرت ہے موسا اپنے قوم کو لے کر کے جا رہے ہیں میرا تو اللہ کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہے میں نے تو کبھی کہنا نہیں مانا اب مجھے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے لیکن دیکھو موت کے وقت کی توبہ نہیں قبول ہوتی جب اللہ کسی کی بربادی کا فیصلہ کر دیتے پھر اسے توبہ کا موقع نہیں دیتے گھوڑے پر سوار اعلان تو کرنے کی پوزیشن میں تھا نہیں کہ کہتا نہیں نہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے چلو واپس جائیں جھوٹی انا ہوتی ہے نا اسے چھپانا تھا وہ اگر کہتا بھی نہیں چلو جانے دو ان بے وقوفوں کو نکل گئے تو نکل گئے ہم واپس چلتے کہتا تو یوں کہتا جیسے ہماری حکومتیں بھی یو ٹرن لیتی ہیں نا تو دوسروں پر احسان رکھتا اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے یہ جتنے متکبر لوگ ہوتے ہیں کب بھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے یہ گناہ سے توبہ بھی کریں گے تو اس طرح گویا اللہ پر احسان کر رہے ہیں تو ایسی توبہ اللہ کو نہیں چاہیے یہ کسی پر ظلم کریں گے اس کے بعد اگر چاہیں گے کوئی تلاقی کرے تو وہ بھی اس پر احسان رکھیں گے تو شاید فرون جو کہتا ہے کہ چلو چلے گئے تو چلے گئے جانے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا حضرت جبریل علیہ سلاد والسلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر فرون کے آگے آ گئے اب فرون اپنے گھوڑے کی لگام کھینچ رہا ہے لیکن اللہ نے دکھایا تو آج تک میرے حکم پر اپنے نفس کو روک نہیں سکا جبکہ میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا تھا تو پھر تو یہ کیوں کوشش کر رہا ہے کہ ایک جانور اپنے نفس کو روک لے جو آج تک تو نے کیا آج وہ جانور کرے گا جس پر تو سوار ہے تو آج تک اپنے نفس کا کہنا مانتا رہا آج تیرا گھوڑا اپنے نفس کا کہنا مانے گا اور چونکہ گھوڑا نئے مکلف ہے اسے میں کوئی سزا نہیں دوں گا تو مکلف ہے تو سزا دوں گا فرور کو دیکھا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی فرور کو میرا گھوڑا ہے اور میں لگام کھینچ رہا ہوں لیکن رک نہیں رہا اور اس گھوڑے کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے ارے تم بھی تو اللہ کا بندہ تھا اللہ نے تیری لگام کھینچنے کے لیے حضرت موسا کو بھیجا تھا تو رکا تھا نہیں رکا تھا تو اب بھگت سزا حضرت علیہ السلام کی گھوڑی آگے آگے اور قرآن کا گھوڑا اب وہ کیسے کہتا کہ لوگوں میرے گھوڑے کو پکڑو اس کی بےزتی ہو جاتی نا وہ جھوٹی میں جب وہ آگے بڑھا تو پوری فوج نے جو سمجھا کہ بادشاہ تو آگے بڑھ گئے ہمیں بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے بس وہ غصے میں بپرے ہوئے تھے پوری قوم پوری اسرائیل تار ہو گئی فرعون کا پورا لشکر جیسی اندر پہنچا اللہ نے پانی سے کہا بس کام ہو گیا جیسے تھے ویسے ہو گئے ڈوبا یہ کوئی ہماری گنگا جمنا کا واقعہ نہیں ہے چھوٹی سی ندی ہو جال ڈال کے نکال لیا گیا ہو یہ سمندر کا واقعہ ہے پلسو یہ وہی سمندر ہے جس کے کنارے جدا واقع ہے یہ اس کے دوسرے کنارے اور اوپر کی طرف کا واقعہ ہے تو سمندر تو سمندر ہوتا ہے نا سمندر کوئی دس بیس کلو میٹر چوڑا تھوڑی ہوتا ہے دنیا کا جو سب سے کم چوڑائی کا سمندر ہے وہ بھی تقریباً بارہ تیرہ کلو میٹر ہے اندلس کے ساحل پر مراکش کے ساحل پر تو یہ تو کافی چوڑا سمندر ہے لاش کو ختم ہو جانا چاہیے تھا مچھلیوں کو کھا لینا چاہیے تھا لیکن فرعون کی لاش جو مصر کے عجائب گھر میں قاہرہ میں رکھی ہوئی ہے اس زمانے میں جب اس لاش پر ریسرچ کی گئی تو محققین حیران رہ گئے کہ اس کے اندر سے سمندر کے پانی کا نمک نکلا ہے اور انہوں نے کہا یہ انسان سمندر کے نمکین پانی میں ڈوب کے مرا تھا اب جب ڈب ڈب شروع ہوئی کبھی اوپر کبھی نیچے اندر پانی جانے لگا تو کہتا ہے آمنت بنو اسرائیل میں کلمہ پڑھتا ہوں کلمہ پڑھتا ہوں میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں اللہ کے حکم سے حضرت جیوری لائے اس کے منہ میں مٹی پھونس دی وقت قبل تبل تبدی دین اتنی نافرمانی کرنے کے بعد اور اتنا زمین میں فساد برپا کرنے کے بعد اب تو کلمہ پڑتا ہے تیرے کلمے کو قبول نہیں کیا اور اللہ کی طرف سے کہہ دیا گیا اب ہم تیری لاش کو بھی سمندر کے اندر مچھلیوں کا لمبا نہیں بننے دیں گے تیری پوری فوج کو مچھلیاں کھا کر ختم کریں گے ہم باہر نکالیں گے قیامت تک باقی رکھیں گے تاکہ ہر متکبر تمہیں تجھے عبرت کے ساتھ دیکھے پھر بھی تو متکبر کو عبرت نہیں ہوگی متکبر کسے کہتے ہیں ہم دوسروں کو فلاں متکبر ہے فلاں متکبر ہے جو اللہ کے حکم کو اپنی شان کے خلاف سمجھے وہ متکبر ہے جو رسول کے بابرکت طریقوں کو اپنی شان کے خلاف سمجھے وہ متکبر ہے چاہے جتنی نمازیں پڑھتا ہو چاہے جتنے روزے رکھتا ہو چاہے جتنے حج کرتا ہو چاہے جتنے عمرے کرتا ہو چاہے جتنا صدقہ خیرات کرتا ہو جو اللہ کے رسول کی سنت کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہو اور جو اللہ کے حکم کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہو وہ متکبر ہے اور متکبر کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئے جن من کا نفی کل بھی حبت من خردل من الكبر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا بڑائی ہوگی وہ جنت بنی جائے تو اللہ اس طرح ڈھیل دی ڈھیل دیا ڈھیل دیا ڈھیل دیا اور پھنسا کے لائے فرعون کو پورے لشکر کے ساتھ ڈبا کر خط اور بنی اسرائیل جن پر ظلم پر ظلم اٹھائے جا رہے تھے ان کو نکالا اور پھر بعد میں اللہ تعالی نے ان کو پورا علاقہ عطا فرمایا زمین عطا فرمائی حکومت عطا فرمائی اقتدار دیا پھر وہ بگڑے تو اللہ نے ان کو بھی سزا اللہ تعالیٰ نے توفیق دے ہم جلدی سے اللہ کی طرف ہو چلو اپنے گناہوں پر نظر رکھا جائے اپنی زندگی پر نظر رکھا جائے اگر نفس بھڑکائے اور غلطی ہو جائے فوراً توبہ خاص طور سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ ان سے بچا کر کے رکھے چھپے کاروبار پر اکتفا کر لیں لیکن سود کی لانت سے بچے سود کی لانت برباد کر کے چھوڑتی ہے خاندانوں کو برباد کرتی ہے خاندان جھوٹ سے پیمانی سے دھوکے سے بچے نمازوں میں غفلت کرنے سے بچے نماز میں غفلت اور کوتاہی سے روزی کی برکت ختم اور جب اللہ سزا دیتے ہیں تو آخرت کا انتظار نہیں کرتے کہ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے کسی شاعر نے کہا تھا عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے چینی بے قراری الجھنے جھگڑے لڑائیاں یہ سب گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت میرے ہاتھ میں تو بہت ساری آیات ہیں بہت ساری احادیث ہیں لیکن ان سب کی تفصیل میں جانے کا تو یہ موقع نہیں ہے میں نے ایک روایت پڑھی تھی سیدنا ابو موسا ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالی عنہ رابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اللہ یملی دیکھو ظالم کو ڈھیل ہم ظالم سے تو اس کو سمجھتے ہیں جس نے کسی کا پیسہ دبایا وہ بھی ظالم ہے اس لیے کہ اس نے کسی کی دی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ظالم ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے بارے میں فرمایا یہ ظالم ہے اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا ہمارا کہنا نہیں مانا ہماری بات نہیں مانی ہمارے حکم کو توڑا من مانی کرتے رہے ہم جیسے چاہیں گے کریں گے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے ہر گنا ظلم ہے اور گنہگار اللہ اور اس کے رسول پر نہیں اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اپنے اوپر کرنے کر تو فرمایا اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے دیتے رہتے دیتے رہتے دیتے رہتے جب تک چاہتے ہیں جب پکڑتے ہیں تو پھر نکلنے کا موقع نہیں خاصا ہو لم یخلق جب پکڑتے ہیں تو پھر کہیں سے نکلنے کا موقع نہیں دیتے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی اصل میں تو حضور کی ہر بات قرآن کی ہی تشریح ہوتی ہے کبھی حضور نے واضح کر دیا کہ میں اس آیت کی تشریح کر رہا ہوں کبھی حضور نے قرآن سے جو مفہوم سمجھا اس کو اپنے الفاظ میں بتلا دیا یہ نہیں کہا کہ میں فلاں آیت کی تشریح کر رہا ہوں تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وہی کا وہی اما کہ جب لوگ ظلم میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر تمہارے رب کی پکڑ یوں آتی اس سے پہلے کہ اللہ کی کوئی پکڑ آئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں رسوا کرے یا اس سے پہلے کہ اسی گناہ کی حالت میں ہماری موت آئے اور آخرت کی رسوائی کا سامان کرنا پڑے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں خاص طور سے اب تو آدھا مہینہ بھی باقی نہیں رہ گیا رمضان قریب آ رہا ہے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیں اپنی زندگیوں میں گناہوں کا باقاعدہ موقع دیں اللہ تعالیٰ تو کاپی بنائیں ڈائری بنائیں لکھیں ہم سے کیا کیا گناہ ہوئے اور کیا کیا ہو رہے ہیں اور کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے تنہائی میں بیٹھے ہیں رو رو کر ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے اللہ یہ بھی گنا یہ بھی گنا یہ بھی اللہ مجھے قرار ہے یہ ہوئے لیکن اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں اب نہیں کروں گا یہ بھی نہیں کروں گا یہ بھی نہیں کروں گا یہ بھی نہیں کروں گا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے آئندہ مجھے گناہوں سے بچائیے جو ہو چکے انہیں معاف فرما دیجیے آپ ہی حفاظت فرمائیے آپ ہی بچائیں گے تو میں بچ سکوں گا حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سے یوں مانگا کرتے تھے اے اللہ جیسے کوئی باپ اپنے چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کر چلاتا ہے اللہ آپ بھی میری انگلی پکڑ کر مجھے چلائیے اللہ چھوڑ نہ دیجیے گا مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر دیجیے گا اللہ تکلنی اللہ ایک لمحے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھ کو میرے حوالے نہ کر دیجیے گا میں بہت کمزور ہوں اللہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاؤں گا اے اللہ آپ مجھے سنبھال لیجیے میری انگلی پکڑ کر چلے فرماتے تھے اللہ جیسے کسی بچے کو پکڑ کر سنبھالا جاتا ہے اور بچایا جاتا ہے اللہ اس طرح آپ مجھے بچا لیجئے اس طرح آپ مجھے سنبھال لیجئے ہم اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں اور پھر دیکھیں کیسی اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہزارے میں کوئی کمی تھوڑی ہے کہ ہمارے مسائل بہت بڑے ہیں اللہ سے بھی بڑے ہو گئے کہ اللہ نہیں حل کر سکتے اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جگانے کا انتظام کام کرتے ہیں باقی اللہ کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کے مسائل کا ایک مرتبہ میں حل کر دینا میں کوئی مشکل نہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اگر سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک میدان میں اور جتنے اس وقت دنیا میں زندہ ہیں صرف وہی نہیں حضرت آدم سے لے کر اب جو مر چکے ہیں وہ بھی زندہ ہو جائیں اور اب سے قیامت تک جو پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی آ جائیں پہلے والے بعد والے چھوٹے بڑے مرد عورت اگر سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب مل کر اللہ سے اپنی اپنی تمنا مانگے اگر اتنے بڑے بننے کو یہ یقین دلا دیا جائے آج جو چاہو اللہ سے مانگو اللہ دے دیں گے اور زور سے مانگنے کی ہے دل میں مانگ لو ایک آدمی کہے گا میں تو کم سے کم اسی کروڑ مانگوں گا تو سب لوگ ہنسیں گے میں تو کم سے کم اتنے لوگ مانگوں گا اتنی کے مانگوں اگر کہہ دیا نہیں زور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سننے والا دل میں مانگ لو کوئی ایسا ہوگا نہ سمجھ کہ صرف ایک گھر مانگے صرف ایک دکان مانگے کیا تمنائیں ہوں گی کیا آرزویں ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب جمع ہو جائے اور جس کے دل میں جو تمنا ہو مانگو سب ایک ایک زمین کے برابر مانگے اور اللہ سب کو دے دے ہر ایک کی تمنا پوری کر دے سب کو دے دے تو فرمایا اس سب کو دینے کے بعد اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر کے پانی میں آ سکتی ہے اگر ایک سوئی اس میں ڈال کر جائے اگر سمندر میں سوئی ڈال کر نکالی جائے تو کچھ تو پانی لپٹ کر جائے گا نا سوئی کے ساتھ اگر اسی سوئی کو آپ لے جا کر ایک سوکھے ہوئے کاغذ پہ یوں رکھیں تو کاغذ پہ نشان آئے گا یہ کس چیز کا نشان آیا سوکھی سوئی رکھے تو نشان نہیں آتا نا یہ پانی کا نشان آیا نا تو اتنا پانی تو آیا تو جب اتنا پانی آیا تو سمندر کا اتنا پانی تو کم ہوا حضور فرما اس سوئی کے ساتھ لپٹ کر سمندر میں جتنا پانی آیا اور سمندر میں جتنا پانی کم ہوا اگر اللہ سب کی تمنا ایک ساتھ پوری کرتے اللہ کے خزانے میں اتنی کمی ہے اللہ کے بدلے میں کیا کر دے گا تو اللہ کے حکم سے اللہ جتنا چاہے اور بلکہ اللہ چاہے تو اتنا دینے کے بعد اللہ کے خزانے اور بڑھ گئے تو میرے دوستوں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سے حل نہ ہو سکے اصل تو ہمارے حل کرنے کا مسئلہ ہے اور وہ کیا ہے ہم اللہ کو منائیں اللہ کو منا لیں گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اس کے بعد اگر مسئلہ حل ہونے میں دیر لگے تو پھر یوں بھی سوچے اتنے دن تو میں نے نافرمانی کی تھی پھر بھی اللہ نے مجھے زندہ رکھا پھر بھی اللہ مجھے کھلاتے کھلاتے رہے اب میں نے اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیا اب میں نے جوڑ دیا اللہ جب چاہے آپ مسئلہ حل کریں اور کریں یا نہ کریں لیکن میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا مجھے آپ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے اللہ میں ایمان کے ساتھ مر کے جانا چاہتا ہوں میں ایمان سے محروم ہو کر نہیں جانا چاہتا کر کے دیکھیے بہت مضبوط لوگ ہوتے تھے جن کا اللہ بہت دنوں تک امتحان لیتے تھے ہم کمزور ہیں نا تو ہمارے امتحان بھی چھوٹے ہوتے دیکھو ابھی بارہویں والوں کا امتحان ہوا کیا بارہویں والوں کا امتحان ہو کے جی والوں کا امتحان دونوں جیسے ہوتا ہے نام دونوں کا ایک ہوتا ہے اس کا بھی امتحان ہوا اس کا بھی امتحان ہوا لیکن اس کا امتحان ٹائٹ ہوتا ہے سخت ہوتا ہے ٹف ہوتا ہے اس کا امتحان بالکل معمولی ہوتا ہے ہم لوگ بھی ایمان میں کے جی والے ہیں اس لیے ہمارا امتحان بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے بڑا امتحان نہیں لیتے اللہ وہ بہت بڑے لوگ تھے جن کا بڑا بڑا امتحان ہوا کرتا تھا ہم ذرا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے تو دیکھیں کتنا چھوٹا امتحان لے کر اللہ کتنی بڑی کامیابی عطا فرماتے ہیں کتنے انعامات سے نوازتے ہیں اللہ مجھے بھی عطا فرما دے آپ کو بھی عطا فرما دے اللہ ہم کو اس شابان کے مہینے میں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے بلکہ یہ تو جمعے کی رات ہے اور جن راتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی ان میں ایک لئی لت جمعہ جمعے کی رات بھی ہے بہت اچھا موقع ہے یہاں سے جانے کے بعد چاہے مسجد میں چاہے گھر میں بس آج طے کر لیں آج کی رات مجھے اللہ کو منا لینا ہے اور آج کی رات مجھے سارے گناہوں سے سچی پکی معافی مانگ لینا ہے اور یہ طے کر لینا ہے اللہ آج تک جو گناہ ہوئے آپ انہیں معاف فرما دیجئے آئندہ گناہ نہیں کروں گا پھر دیکھو گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی طلب کی ضروری ہوتی ہے مطلب کسی کا حق باقی نہ کسی کا قرضہ باقی تھا کسی کا حق باقی تھا تو کلی سے اس کا نظام بنائے کہ مجھے کس طرح ادا کرنا ہے اور بعض گناہ ہوتے ہیں جن کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی جیسے آنکھ کا گناہ ہو گیا تھا کان کا گناہ ہو گیا تھا تو بس اللہ سے کہیں کہ اللہ اسے معاف کر دیں بعض گنا ایسے جو مالی لین دین نہیں ہے لیکن کسی کا ہم سے دل دکھ کیا تھا کسی سے ہم جھوٹ بول دیے تھے کسی کو ہم نے دھوکہ دیا تھا چپکے سے جا کر اس سے معافی مانگ لے اس سے معذرت کر لے دنیا میں اگر تھوڑی دیر کی بے عزتی بھی ہو جائے تو وہ آخرت کی بے عزتی سے اچھی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آخرت سے ڈرا رہے تھے ایک صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا حضور میں منافق ہوں ان کے دل میں ڈر آ گیا حضور میں منافق ہوں آج میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ میری توبہ قبول کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹ کر بیٹھانا چاہا مطلب یہ تھا کہ جب اب تک اللہ نے تمہارے نفاق پر پردہ ڈالا ہے تو سب کے سامنے کہنے کی کیا ضرورت ہے چپکے سے توبہ کر لو اللہ معاف کر دیں گے حضور نے فرمایا عمر خاموش رہو آخرت کی بے عزتی کے مقابلے میں دنیا کی بے عزتی معمولی چیز ہے دنیا کی بے عزتی ہو جائے کوئی بات نہیں ہم سے کسی کا دل دوں گا ہم سے کسی کو تکلیف پہنچی ہم جا کر معافی مانگ لیں کیا ہوگا چار آدمیوں کے سامنے وہ جھڑک دے گا کچھ کہہ دے گا اس کے بعد ہم خوشامد کریں گے تب معاف کرے گا لیکن اگر معمولی سی بے عزتی بھی ہو گئی دنیا میں تو وہ آخرت کی بے عزتی سے بہت اچھی ہے ہم دنیا کی بے عزتی کی پرواہ نہ کریں لیکن اپنے معاملات کو ٹھیک کریں اپنی زندگی کو درست کریں پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے پھر بارش کی طرح نہیں آتی پرنالے کی طرح آتی ہے پھر تو اتنی آتی ہے اتنی آتی ہے کہ انسان کو بس بس کہنا پڑتا ہے ایک مرتبہ آئے صاحب کرم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کھیتیاں سوکھ رہی ہیں کنو کا پانی سوکھ رہا ہے جانور مرنے لگے بارش نہیں ہوئی دعا فرما دیجیے حضور نے ہاتھ اٹھایا دعا کیا اسی وقت بارش شروع ہو گئی جو بارش شروع ہوئی تو جو لوگ دعا کی دعا کرانے آئے تھے بارش کی کوئی دربا تھا کوئی دربا تھا چھج کے لیے حضور نے مسکرا کر فرمایا دیکھو انسان کا کیا حال ہے ابھی پانی مانگ رہے تھے پانی سے مانگ رہے ہیں اس کے بعد مدینے میں جو بارش ہوئی جو بارش ہوئی پورے ہفتے وہ بارش ہوئی وہ بارش ہوئی اگلے ہفتے آ کر صاحب کرام میں عرض کیا حضور اب تو پریشان ہو گئے ہم پانی سے اب تو سیلاب آ جانے کا خطرہ ہے اب تو کھیتیاں ڈوب جانے کا خطرہ ہے حضور دعا فرما دی حضور نے دعا فرمائی اللہ نے بارش اللہ کو منع کر کے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ ہاتھ کے اٹھنے سے پہلے دعائیں قبول فرماتے ہیں پھر اس طرح اللہ رحمتوں کی بارش بھیجتے ہیں کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے انسان کہتا ہے اللہ بہت نعمتیں آپ کی مل گئی میں بالکل مطمئن ہو گیا لیکن اللہ سب کچھ دنیا میں نہ دیجیے گا آخرت کی نعمتوں سے بھی محروم نہ فرمائیے گا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنی نعمتیں آتا فرمائے آخرت کی نعمتیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان آتا فرمائے دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں آنکھیں بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ <clears throat> زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فرماني سبحان ربي العلي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل ربنا ظلمنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں اللہ ہم بہت گندے ہیں ظاہر بھی گندا باطن بھی گندا اللہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اعتراف ہے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ ہم آپ کی سزا برداشت نہیں کر سکتے اللہ سزا نہ دیجئے اللہ آپ کے لیے سزا دینا جتنا آسان ہے اللہ آپ کے لیے معاف کر دینا بھی اتنا ہی آسان ہے اللہ سزا دینے کے بجائے معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے اللہ اللہ ہم بچنا چاہتے ہیں لیکن نفس نہیں بچنے دیتا شیطان نہیں بچنے دیتا اے اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دیجیے اللہ دلوں کا تزکیہ فرما دیجیے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ شیطان مردوز سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ اب تک جو غلطیاں ہو چکی اللہ ان کو لوٹا تو نہیں سکتے اللہ ان کی نحوس سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ جو بھی غلطیاں ہو چکی اللہ ان کی نحوس سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ان کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ فضل فرما دیجیے اللہ آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا آپ نے تو خود فرمایا ہے وہ اللہ گناہوں کو اللہ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا اللہ معاف فرما دیجیے اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے اللہ زبان کو صاف اور پاک کر دیجیے اللہ بد نگاہی سے حفاظت فرمائے فرمائیے اللہ جھوٹ سے حفاظت فرمائیے اللہ جھوٹ سے حفاظت فرمائیے اللہ جھوٹ کی لانت سے حفاظت فرمائیے اے اللہ دلوں کو پاک و صاف کر دیجیے اے اللہ دھوکے بازی سے حفاظت فرمائیے مکر و فریب سے حفاظت فرمائیے ہر قسم کے رضائل سے محفوظ فرمائیے ہر قسم کے فضائل نصیب فرمائیے اے اللہ تقوا نصیب فرما دیجیے اللہ تین نفوسنا وزکی ہا انت خیر من زکا انت و اے اللہ آپ کا کرم ہے آپ نے ہمیں جانور نہیں بنایا آپ چاہتے ہمیں کوئی معمولی جانور بنا دیتے اے اللہ آپ نے فضل فرمایا ہمیں انسان بنایا ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اے اللہ جب آپ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تو اے اللہ آپ جانور بننے سے بلکہ جانوروں سے پتھر بننے سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ ایک کتا معمولی جانور جسے گندا جانور سمجھا جاتا ہے اے اللہ اس کا مالی مالک اسے سوکھی ہڈی دیتا ہے ایک ٹکڑا روٹی کا دیتا ہے رات رات بھر جاگ کر وہ اپنے مالک کے گھر کی پہرے داری کرتا ہے وہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے آپ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں فرمائی ہیں کتنے عمدہ عمدہ گھر دیے ہیں کتنے عمدہ عمدہ کپڑے دیے ہیں کتنی عمدہ عمدہ سواریاں دی ہیں کتنا عمدہ عمدہ کھانا دیا ہے اے اللہ اگر اس کے بعد بھی ہم آپ کا کہنا نہیں مان سکے تو اللہ کتا ہم سے اچھا ہے کتا جی جیت گئے اللہ ہم ہار گئے اللہ ہم کتے سے ہار گئے ہمیں گھوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکے ہمیں کتے کا مقابلہ نہیں کر سکے ہم ایک معمولی جانور کا مقابلہ نہیں کر سکے اللہ جب آپ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو حقیقت میں انسان بنا دیجئے اے اللہ شکر گزار بنا دیجئے اللہ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائیے اے اللہ فرما بردار بنا دیجئے گناہوں سے حفاظت فرمائیے اے اللہ اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے اپنی سزا سے ہماری حفاظت فرمائیے حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرمائیے اے اللہ روزی کی بے برکتی سے حفاظت فرمائیے اے اللہ بے عزتی سے حفاظت فرمائیے اے اللہ رسوائی سے حفاظت فرمائیے دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی حفاظت فرمائیے آخرت کی بے عزتی اور رسوائی سے بھی حفاظت فرمائیے پروردگار عالم بیماریوں سے حفاظت فرمائیے پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے قرض سے مرض سے علت سے ذلت سے حفاظت فرمائیے اے اللہ ہماری بھی اصلاح فرمائیے ہماری اولادوں کی بھی اصلاح فرمائیے اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے اے اللہ جن بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو سکی اللہ ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرمائیے ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ان کی زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیجیے آپس کے لڑائی جھگڑے دور فرمائیے پیار پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے پروردگار عالم روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے اے اللہ اولادوں کو نیک و صالح بنائیے اے اللہ انہیں امتحانات میں اچھے نمبرات سے کامیابی عطا فرمائیے اے اللہ ان کو اچھی جگہوں پر داخلے نصیب فرمائیے اے اللہ ان کی تعلیم میں ہر قسم کی سہولتیں مہیا فرمائیے لیکن اے اللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی انتظام فرمائیے ان کو اچھا انسان بنائیے ان کو نیک انسان بنائیے اللہ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکیں ہم خود بھی گناہوں سے بچ سکیں اور ان کو بھی گناہوں سے بچا سکیں اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اے اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کا ہم پر حق ہے یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں یا وہ کہنا چاہتے تھے کسی وجہ سے نہیں کہہ سکے اے اللہ اپنے فضل فضل و کرم سے سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرمائیے وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین